شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکت میں دو رکوع کیے اور پھر دوسری رکت میں بھی دو رکوع کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے قاعدہ میں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا عبداللہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکاون